بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو اٹھتر مظلوموں کے نام اللہ تعالیٰ مظلوموں کی نصرت فرمائے ظالموں کو عبرت کا نشان فرمائے آہ سانحہ ہے وال معصوم بچیوں کے سامنے ان کے ابو امی اور آپی کو گولیوں سے بھون دیا گیا معصوم بچے تو جانوروں کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتے یہاں انہوں نے اپنے ماں باپ کو ذبح ہوتے دیکھ لیا او ظالموں کب تک دہشت گردی کا الزام لگا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اسی طرح مارتے رہو گے کب تک ظلم کی آگ جلا کر مظلوموں کو دہشت گرد بننے پر مجبور کرتے رہو گے کب تک اپنے باپ امریکہ کی اس جنگ میں صلیبی سپاہی بن کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کرتے رہو گے یہ تو اچھا ہوا کہ ثانیہ ساہیوال میں شہید ہونے والے افراد کسی دینی مدرسے کے قرآن پڑھنے والے طالب علم نہیں تھے ورنہ شاید خبر ہی نہ چلتی بلکہ قاتلوں کو انعامات اور اعزازات سے نوازا جاتا اچھا ہوا کہ ان شہداء کا تعلق اسلام اور پاکستان کے تحفظ کے لیے لڑنے والی کسی جہادی تنظیم سے نہیں تھا اگر ہوتا تو کون پوچھتا کون انکوائری اور تحقیق کرتا فوری طور پر قاتلوں کو تمغے اور نوٹوں کے چیک تقسیم ہو جاتے ثانیہ ساہیوال وال میں بھی کیا ہوگا دو چار افراد کو علامتی سزائیں ایک دو افراد کی معطلی اور بس اور پھر وہی شرابی ظالم اور بدکار اسلحہ بردار اور وہی پاکستان کا مظلوم دینی طبقہ آخر یہ ظلم کب تک کوئی بتائے تو صحیح کہ آخر کب تک اس اس وقت بھی ہماری جماعت کے درجنوں افراد لاپتہ ہیں ان کے بچے گھروں میں اکیلے تڑپ رہے ہیں کوئی بتانے والا بھی نہیں کہ آخر وہ کہاں ہیں اور ان کا جرم کیا ہے وہ جماعت جس کے افراد دن رات کلیمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں ملک کی سرحدوں سے دشمنوں کو پیچھے دھکیلتے ہیں جب اس کے کارکنوں پر یہ ظلم ہے تو باقی کا کیا حال ہوگا آج کسی ہندو یا سکھ سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ تھوڑا بہت ڈر جاتا ہے مگر ہمارے یہ مسلمان کہلانے والے ظالم اللہ تعالیٰ کے نام سے بھی نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھی نہیں ڈرتے وہ خود کو ملک کا محافظ سمجھتے ہیں وہ دین اور دینداروں سے نفرت رکھتے ہیں حالانکہ ان میں سے خود کسی کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا پرویز مشرف سمیت ان میں سے ہر ایک طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہے ان کو ایک لمحہ بھی سکون نہیں ملتا مگر وہ ظلم البد نصیبی کے راستے پر آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں کوئی ان کو روکنے والا نہیں خود ان میں سے کوئی ایسا پیدا نہیں ہو رہا جو ان کی گندی سوچ کو بدل دے جو انہیں ان کے ظالمانہ طرز عمل سے روک دے کوئی شیخ اسامہ کی مخبری کر کے امریکہ میں خنجیروں کی زندگی گزار رہا ہے تو کوئی بڑھاپے میں اپنی اولاد کے تھپڑ کھا رہا ہے اور کوئی ہسپتال میں ایڈ سے کرا رہا ہے ثانیہ ساہیوال کے شہداء کے لواحقین سے نہایت ندامت کے ساتھ قلبی تعزیت ہے اور اسی طرح کے مظالم کا شکار پاکستان کے دینی اور خصوصی جہادی طبقے کو ہمت اور صبر کی تلقین ہے ہر اندھیرا ایک دن ضرور چھٹ جاتا ہے ہر رات کے بعد دن اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی اور ظلم کے خوف سے حق کو چھوڑ دینا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے حق اور دین کے راستے میں آنے والی آزمائشیں انسان کے لیے آخرت کے بڑے تمغے اور اعزازات ہیں جو مصیبت قسمت میں لکھی ہو وہ آ کر رہتی ہے لیکن اگر یہ مصیبت دین کے راستے میں آئے جہاد کے راستے میں آئے تو یہ عظیم سعادت ہے اگر ہمارے مجاہد بھائی جیلوں میں ہیں تو نواز شریف بھی جیل میں ہیں مگر دین اور جہاد کی نسبت سے جیل جانا ایسی عظیم نعمت اور سعادت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے تو ہر مسلمان اس نعمت کی تمنا کرنے لگے کاش پاکستان کے حکمران اپنی قبر اور آخرت کے لیے ہی کچھ کر لیں کیا یہ تمام سیکیورٹی اداروں میں فرض نماز کو لازم نہیں کر سکتے کیا یہ تمام سیکیورٹی اہلکاروں پر شراب کی پابندی نہیں لگا سکتے کیا یہ بغیر عدالتی حکم کے کسی کو گرفتار کرنے کو جرم قرار نہیں دے سکتے کیا یہ خفیہ اداروں میں قرآن و سنت کے احکامات کی تعلیم کا حکم جاری نہیں کر سکتے ہاں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر ان کے دل میں ایمان ہو اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو بہت عظیم نیکی ایک بات دل میں بٹھا لیں یہ بہت نفع دینے والی بات ہے یہ قرآن مجید کا سبق ہے اس لیے پھر تاکید کرتا ہوں خود کو بھی اور آپ سب کو بھی کہ اس بات کو دل میں بٹھا لیں وہ بات یہ ہے کہ مشکل حالات میں ایک نیکی ہزاروں سال کی مقبول عبادت سے زیادہ بھاری ہے یہ جو قرآن مجید میں پوری ایک صورت ہے صورت القحف اور اس صورت میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا تذکرہ ہے یہ چند نوجوان اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے اور اتنے محبوب ہوئے کہ ان کے تذکرے کو اپنے عظیم کلام کی آیت مبارکہ بنا دیا اور ان کے ایمان اور عمل کو اتنا قبول فرمایا کہ انہیں ایمان کی مثال بنا دیا اندازہ لگائیں کہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان آیات مبارکہ کو پڑھتے تھے یعنی ان نوجوانوں کے ایمان کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی جاری ہوتا تھا صورت القحف کے نازل ہونے کے بعد سے اب تک ان نوجوانوں والی آیات مبارکہ کو کتنے مسلمانوں نے پڑھا ہوگا اور کتنے قیامت تک پڑھیں گے مگر یہ سوچیں کہ ان کا عمل کیا تھا ان کی تو ابھی عمر ہی کچھ نہ تھی بالکل کم عمر نوجوان تھے نہ زیادہ عبادت نہ زیادہ صدقات مگر مشکل وقت میں انہوں نے ایک عمل کیا اور وہ عمل تھا ہجرت اللہ بس اسی عمل سے ایسے شاندار مقبول ہو گئے حضرت مجدد رحمہ اللہ کی یہ عبارت غور سے پڑھیں فرماتے ہیں آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے برحق ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے تھوڑا سا عمل بجالانا بھی عمل کثیر کے برابر شمار ہوتا ہے اصحاب کاف نے یہ اعلیٰ درجات صرف ایک ہی نیکی کے ذریعے حاصل کیے اور وہ نیکی یہ تھی کہ وہ دشمنان دین کے غلبے کے وقت نور ایمان و یقین کے ساتھ حق تعالیٰ کے دشمنوں سے ہجرت کر گئے تھے آج دنیا بھر میں پھر دشمنان دین کا غلبہ ہے ان کا مسلمانوں سے مطالبہ یہ ہے کہ پورا دین چھوڑ دو یا کم از کم دین کی کچھ باتیں چھوڑ دو پورا دین چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں دجال کی دجالی جنت میں مست و مخمور کر دیں گے ہر بدمعاشی ہر عیاشی جانوروں کی طرح لبرل زندگی اور امن و آرام اور اگر تم پورا دین نہیں چھوڑ سکتے تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں چھوڑ دو یعنی جہاد چھوڑ دو اسلامی خلافت کا خیال چھوڑ دو اسلام کے غلبے کا تصور چھوڑ دو مجاہدین کی حمایت چھوڑ دو تو پھر بھی تمہیں آسانی سے زندہ رہنے دیا جائے گا تم ملکوں میں سفر کر سکو گے آزادی سے گھوم پھر سکو گے ظاہری احترام پا سکو گے لیکن اگر تم نے پورے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا تو پھر تمہارے لیے گولی ہے یا گالی پولیس مقابلے ہیں یا تشدد پابندیاں ہیں اور درندگیاں تنہائی ہے اور جیلیں ان حالات میں بعض بد نصیبوں نے تو حالات کے جبر کے سامنے ماتھا ٹیک دیا ہے وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ چکے ہیں کسی نے اعلان کیا اور کسی نے اعلان تو نہیں کیا مگر عملاً یہ ظلم اپنی جان پر کر ڈالا جبکہ اکثر نے ماتا تو نہیں ٹیکا مگر گھٹنے ٹیک دیے ہیں وہ دین دار ہیں مگر ایسا دین جس کا قرآن مجید کی ڈیڑھ ہزار آیات سے کوئی تعلق نہیں وہ مسلمان ہیں مگر ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی سیرت سے کوئی رشتہ نہیں وہ علماء ہیں مگر ان کا علم صرف کفار سے امن کی حد تک محدود ہے اور ان کے علم میں دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی حکم یا مسئلہ موجود نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کے محبوب غزوات تک کو اپنی زبانوں پر نہیں لا سکتے وہ اپنی اس محرومی کو اپنی مجبوری قرار دے کر اپنے نفس کو مطمئن کرتے ہیں اور اپنی اس مصلحت پسندی کے عوض اپنی چار دن کی زندگی اڑتے پھرتے کھاتے پیتے امن کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں اب ان حالات میں جو مسلمان پورے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہوگا اور دشمنان دین کے خوف سے اپنے دین اور نظریے کو نہیں بدلے گا وہ بے شک عظیم ترین نیکی اور سعادت پالے گا بے شک سودا تو بہت سستا اور بہت نفع والا ہے مگر یہ سعادت صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی مل سکتی ہے آئیے جھولی پھیلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے ہیں وہ ہمیں مرتے دم تک پورے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنے کی